سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رجب شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شابان میں برکت فرما اور ہمارے لیے رمضان کو مبارک بنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے جمعہ کی رات روشن اور اس کا دن چمکدار ہے حدیث نمبر چھتیس سو انہتر مسنط احمد